سورت ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را یہ نوٹ کیجئے یہ جو چھ صورتیں آئی ہیں ان میں سے پہلی تین میں الف لام را تھا چوتھی میں الف لام را درمیان میں میم اور آ گیا سورہ رات کے اندر الف لام میم را پھر یہ دو صورتیں ہیں جو الف لام را کی آ رہی ہیں سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر را کتاب کتاب یہ وہ ہے جو اے نبی ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف یہ نوٹ کر لیجیے اندھیرے ہمیشہ میں نے کیا قرآن مجید میں ظلمات جمع میں آئے گا نور واحد میں ازن رب میں اور آپ کا یہ نکالنا جو ہوگا لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں ان کے رب کے عزم سے سرات العزیز الحمید اور گویا کہ یہ مترادف ہے اس ہستی کے راستے کی طرف نکالنے کے کہ جو زبردست ہے خوبیوں والا ہے ستودہ صفات ہے اپنی ذات میں خود محمود ہے اللہ رحو معافی سماوات و اللہ سورہ میں آپ نے دیکھ لیا کہ رسولوں کا تذکرہ نہیں آیا کہیں وہ مضمون نہیں آیا اس جس طریقے سے کہ سورہ انعام میں ہم نے دیکھا تھا وہاں تو پھر بھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا اور کچھ اور ابیا کے نام تھے لیکن سورہ رات خالص جو ہے سورہ رات وہ التذکیر بے اعلی اللہ پر مشتمل تھی اس میں آپ دیکھیں گے ذرا مختلف انداز میں رسولوں کا تذکرہ ہوگا لیکن جمع کے سیرے میں اور پھر حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہوگا اسی لیے سورت کا نام بھی سورہ ابراہیم ہے علی را کتاب النزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی اس اللہ کے راستے کی طرف نکالنا اللہی لہو معافی سماوات و جس کے لیے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے اور اور ویل عذاب شدید بڑی تباہی اور بربادی ہے اور مصیبت ہے کافروں کے لیے بڑے عذاب سے اللہ یستحبون الحیات دنیا الگ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں اب یہ ذرا سول سرچنگ موقع ہے ہر شخص ذرا اپنے گریبان میں جھانکے کہیں یہ الفاظ ہم پر تو منتقل نہیں ہو رہے ہماری ایلوکیشن کیا ہے وقت کی صلاحیت کی قوت کی اصل ایمبیشنس کیا ہیں ترقی کہاں کرنی ہے کس چیز کے حصول کے لیے دن رات ایک ہے بھاگ دوڑ ہے خون پسینہ ایک ہے کس لیے آخرت یا دنیا اللہ یستحبون الحیات وہ لوگ کہ جنہوں نے پسند کر لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں وہ وہ عن اللہ اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے آج بھی روکتے ہیں کوئی نوجوان ہے وہ زندگی کا رخ بدلنا چاہتا ہے اس کے والدین کہیں کہ تمہاری بت ماری گئی دماغ خراب ہوا تمہارا تم اپنے کیریئر کی فکر کرو تم اپنے مستقبل کی فکر کرو تم پروفیشن کی فکر کرو تمہیں یہ کیا دماغ میں فطور آ گیا ہے کس کام میں لگ گئے یہ دنیا یہ سدون سبھی اللہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے بھائی اب وہ وجہ اور اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو موڑ کر لے جائیں جن کاموں میں ہم نے اپنی زندگیاں دلا دی ہیں انہی کاموں کے اندر یہ بھی لگے رہے الائے کفی دلال بعید یقین یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں گمتلا ہو چکے ہیں ہمار اللہ رسول اللہ قوم ہی نہ لہوم اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر یہ کہ اس کی قوم کی زبان ہی میں یعنی اس کے پاس جو وہی آئی وہ اس کی قوم کی زبان میں آئی حضرت بوسا کو کتاب دی تو عبرانی میں دی جو کہ اس کی قوم کی زبان تھی اور کسی قوم میں جو بھی نبی آئے ہوں گے وہ اس قوم ہی کے اندر ان کے لیے کوئی بھی ہدایات آئی ہوگی وہی آئی ہوگی نصیحتیں آئی ہوں گی ان کی زبان میں آئی ہوگی لب نہ لہوم تاکہ وہ پوری طریقے سے واضح کر دیں ان کے لیے اجنبی زبان ہو زبان کا جو ہے وہ حجاب درمیان میں ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ ابلاغ کہاں ادا نہیں ہوتا پورے طور سے بات آپ پہنچا نہیں سکتے فیض اللہ المین شاہ تو اللہ تعالیٰ پھر گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ شاہ اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اس میں یشا جو ہے دونوں جگہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی آ جائے گا اللہ گمراہ کرتا ہے جو چاہتا ہے گمراہی حاصل کرنا اور اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جو چاہتا ہے ہدایت حاصل کرنا وہ العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا ولقد ارسلنا نہ موسا بےآت اخرج اخرد قوم کا من ظلمات ظلمات اور اسی طرح ہم نے بھیجا تھا موسا کو بھی اپنی آیات کے ساتھ نشانیاں دے کر کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف ہوں بے ایا اور ان کو خبردار کرو انہیں نصیحت کرو انہیں یاد دہانی کرو اللہ کے دلوں کے حوالے سے آج ہمارے اس رشم میں وہ امبا رسول کی اصطلاح طرح بھی آ گئی جو کثرت سے میں استعمال کر رہا تھا اور یہ تذکیر بے ایام اللہ اللہ کے دلوں کے حوالے سے تذکیر یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوظ القبیر میں قرآن مجید کے مضامین کی تقسیم کی ہے تو ان میں سے مثلاً ایک مضمون یہ ہے اب بے اعلیٰ اللہ اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کے حوالے سے اس کی نشانیوں کے حوالے سے یاد دہانی ایک تذکیر میں ایام اللہ اللہ کے دنوں کے حوالے سے خاص وہ دن جن میں اللہ تعالی کی طرف سے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ صادر ہوئے اور نافذ ہوئے ان نفیزہ لے کر لایات لیکن سببار شکور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہو اور بہت شکر کرنے والا ہو سبار اور شکور یہ دونوں جو ہے کمپلیمنٹری ہیں کوئی تکلیف آئے ناگوار صورت حال ہو تو صبر کرے کوئی نعمت ہے خوشحالی ہے فراوانی ہے آسان ہے آرام ہے تو پھر اس پر شکر کرے تو صبر و شکر اور شکر و صبر یہ دونوں جو ہے کمپلیمنٹری ہیں اور یہ بندہ مومن کے لیے یہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کیفیت اس کی ہر وقت ہونی چاہیے لیکن دونوں میں مبالغے کا سیدھا ہے سبار اور شکور شکور بھی مبالغے کا سیدھا ہے فعول کے وزن پر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ کی ہوئی تم پر جب کہ اس نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے یسومونکم سوء العذاب وہ تمہیں مبتلا کر کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈال دیتے تھے ذبح کر ڈالتے تھے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری بیٹیوں کو عورتوں کو زندہ رکھتے تھے وہ فیض کم بلاؤ رب کو اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی وہ استاذ رب کو مرضیات یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا نہ ان شکر تم راضی دن کو اگر تم میرا شکر کرو گے میرا حق مانو گے میری نعمتوں کا حق ادا کرو گے تو میں اور دوں گا اور بڑھاؤں گا میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے ورا ان کفر تم لیکن اگر تم کفر کرو گے کفران نعمت کرو گے ناقدری قدری کرو گے ناشکری شکری کرو گے تو پھر ان نہ شدید تو یقیناً پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے کالا موسا ان تک فرو ان تم امن جمیل فن اللہ غنی الحمید اور موسا نے یہ بھی کہا دیکھو اگر تم نہ صرف تم بلکہ جو بھی زمین میں ہے سب کے سب کفر کریں اللہ کا سب کے سب ناشکری کریں کفر کریں فن اللہ غنی الحمید تب بھی اللہ جو ہے وہ تو غنی ہے اسے کسی کی احتیاج نہیں کوئی ضرورت نہیں اور حبید ہے اور وہ بہت ہی اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے یات کم لما الزین امین قبل کم کیا تمہارے پاس آ نہیں گئی ہے خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے قوم نوہند و عاد و سمودا وہ قوم نوح اور آد اور قوم سمود و نذیر امین اور جو ان کے بعد ہوئے لا یا اور بہت سی ایسی اور قومیں ہوتی جنہیں نہیں جانتے کوئی بھی سوائے اللہ کے جاتم رسول بالبینات ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر فردو افواہ تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے منہوں میں ڈال لی وقالو کالو کفرنا بیما ارسل تم بھی اور انہوں نے کہا کہ ہم تو جو کچھ تم نے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر کفر کر رہے ہیں لفی شکیم نما تدعوننا ہوں مریب اور جو چیز کی تم ہمیں بلا رہے ہو جس چیز کی طرف اس کے بارے میں ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ راز اور سورہ ابراہیم یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں ان میں بہت سی مشابہتیں ہیں اور دونوں میں آپ کو وہ آیات ملیں گی جو سورہ بقرہ کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھنے والی اور مشابت رکھنے والی ہیں یہ دونوں جو ہے چھوٹی صورتیں ہیں چھ رکو پر مشتمل تھی سورہ راد اور یہ سات رکو پر مشتمل ہے سورہ ابراہیم اور ان دونوں میں وہ نسبت موجود ہے کہ سورہ راد میں رسولوں کا ذکر ایسا ہی ایک آیت میں آیا ہے کسی کا نام نہیں اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک تو حضرت موسا علیہ السلام کا ذکر آیا صلاحت کے ساتھ اور کئی آیات اس کے ذمن میں نادر ہوئی اب جو ذکر ہو رہا ہے وہ تمام رسولوں کو ایک جماعت فرض کرتے ہوئے کہ سب کے ساتھ ایک ہی سی بات ہوتی رہی ہے سب کے ساتھ معاملہ جو ہے اسی قسم کا پیش آتا رہا ہے سب نے ایک ہی دعوت دی ہے سب کے رد عمل جو تھا ان کی قوم کی طرف سے وہ بھی تقریباً ایسا ہی رہا ہے تو یہاں ایک جماعت کی حیثیت سے رسولوں کو سامنے رکھ کر اور بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی آئے رسول بینات لے کر تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو شک و شبہ ہے اس چیز کے بارے میں جو تم لے کر آئے ہو کالت رسول ہوں کہا ان سے ان کے رسولوں نے اب یہ جمع کا سیگا چلے گا اف اللہ شک الفاطر سماوات واتی تم جو شک اور شبے کی بات کر رہے ہو تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کی ذات کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے کیا کوئی شک ہے اللہ کے بارے میں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے یہ پھر وہی سرچنگ کوشچن اور یہ کہ ایسی بات سے گفتگو شروع کی جائے جس کو وہ بھی مانتے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اللہ کے منکر نہیں تھے تو پہلے تو یہ کہ ہمارے اور تمہارے مابین اللہ کا ماننا یہ تو ہماری قدر مشترک ہے ید وہ کم یقر وہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکار رہا ہے بلا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری مغفرت کرے من میں کم تمہارے گناہ بخش دے وہی وخیر تم الا عجلی اور تمہیں مؤخر کرے تمہیں اور تمہاری رسی دراز کرے تمہیں مہلت دے اس دنیا میں بچنے کی الا مسمہ ایک وقت معین تک کے لیے کالو اب ان سب نے کہا ان سب کی قوموں نے ایک ہی جواب دیا ان انتم اللہ بشر و مسلونا نہیں ہے آپ لوگ مگر ہماری ہی طرح کے انسان تریدون اما کانا یابد و آباؤ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ روک دیں ہمیں ان چیزوں سے کہ جن کو پوچھتے تھے ہمارے آباؤ اجداد فاتونا بسلطان سلطان تو لے کر آئیے کوئی کھلی صنعت کھلی نشانی کھلا بوتلہ کالت لہم رسول کہا ان سے ان کے رسولوں نے ان نحن اللہ بشر مسلکم نہیں ہے ہم کچھ بھی سوائے اس کے کہ تمہاری طرح کے انسان ہیں ولاکن اللہ یم العلا نواز ہی لیکن اللہ کا معاملہ ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے اس نے ہمیں چن لیا ہے ہمارا سلیکشن ہوا ہے ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے اور ہمیں معمور کیا اس خدمت کر کے تمہیں خبردار کرے وہ ماکان اللہ اللہ کی حکم سلطان اللہ اللہ اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے لیے اور تمہارے سامنے کوئی سلطان اور صنعت پیش کر سکے کوئی دلیل لا سکے کوئی نشانی لے آئے اللہ اللہ مگر اللہ کے حکم سے وہ اللہ فلی یہ تمکرین اور اہل ایمان کا تو فرض یہ ہے اور طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کرے وہ لنا اللہ لوکر اللہ اور کیا ہو ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر تمکل نہ کریں how is it possible for اس کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں وقت ہرانا سب اس نے تو ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دی ہے ہمیں اپنی طرف آنے والے راستے تقرب اللہ کے تمام طریقے اس نے ہمیں سکھا دیے ہیں تو اور جو تم ہمیں ایزائیں پہنچا رہے ہو جو بھی تم کہہ رہے ہو ہم اس پر یقیناً اللہ تعالیٰ ہم صبر کریں گے اس پر کہ جو بھی تم ایزا پہنچا رہے ہو ہوکل توکل اور اللہ تعالیٰ ہی پر تمام متوکلین کو توکل کرنا چاہیے وکال نظین کفر الرسول وہی مکالمہ چل رہا ہے رسولوں کا ایک جماعت کی شکل میں اور کہا ان لوگوں نے جو کافی ہوئے اپنے اپنے رسولوں سے اپنے اپنے زمانے میں نہ نخر جن کو منٹ دینا ہم لازمت نکال باہر کریں گے تمہیں اپنی زمین سے اپنے ملک سے اپنے وطن سے اولتعودی ملتے یا یہ کہ تمہیں لا اور لازمن لوٹنا ہوگا ہماری ملت میں ہمارے طریقے میں ہمارے دین میں فاؤ الہم رب تو ان کی جانب وہی کی ان کے رب نے للو لکن ظالمین کہ اب ان ظالموں کو ہم ہلاک کر دیں گے ولنس کے نن میں کمل اور پھر ہم تمہیں آباد کریں گے زمین میں یعنی جو بھی رسول بچ گئے ان کے ساتھ ہی اہل ایمان بچ گئے اب وہ قوم جو کافروں کی وہ ہلاک کر دی جائے گی اور پھر تمہیں ہم بسائیں گے زمین کے اندر ان کے بعد میں بعد ہی ظال کا لمن خافہ مقامی اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہے کانپتے رہیں لڑتے رہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ انہیں میرے سامنے کھڑے ہونا ہے محاسبے کا دن ہوگا آخرت کی گھڑی ہوگی اور اس میں وہ جو عدالت اخروی ہے اس میں میرے سامنے کھڑا ہونا ہوگا کا لمن خافہ مقامی و خافہ وعید اور جو میری جو وعدے سے عذاب کے جو وعدے میرے ہیں ان سے ڈرتے ہیں بس تفتہ و خواب کل جبار تو پھر وہ فیصلہ طلب کرنے لگے اب ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جانا چاہیے یعنی قوموں نے کہا رسولوں سے وہ خواب اکل جبار نارید اور پھر نامراد ہو کر رہ گئے وہ سب لوگ جو سرکش تھے اور ضدی تھے ممبرائے ہی جہنم اور ابھی تو ان کے پیچھے جہنم ہے یعنی یہ کہ دنیا میں جو عذاب آیا عذاب استشاد آیا ہلاک کر دیے گئے کلم یغنو فیحا ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں لا یورا اللہ مساکن ہوں ان کے مسکن اور محل تو باقی رہ گئے لیکن ان کے مکین جو ہے کہیں باقی نہ رہے تو ان کا حال یہ ہے کہ ورائی جہنم ابھی اس کے پیچھے جہنم ہے وہ اس کا ممائن سلیم اور ان کو پینے کو دیا جائے گا پیپ والا پانی یا تجر جب شدید پیاس کی وجہ سے اسے گھونٹ لینے کی کوشش کرے گا ولا یا کاجو یسی وہ لیکن اسے گلے سے نہیں اتار پائے گا حلق سے نہیں اتار پائے گا وہ یاتی ہی موت من کل مکان اور اسے ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی وہ ہوا میت لیکن موت آئے گی نہیں اور اس کو اس کا جو ہے وہ سختی کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا یعنی ایک سختی وہ بھی ہوتی ہے جس میں موت راحت پہنچا دیتی ہے انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بیمار ہوتے ہیں بیچارے شدید بیمار ہیں ان کے لیے تو موت ایک طرح سے راحت کا سامان بن جاتی ہے کہ ان کی وہ موت ان کی سختی ختم ہو گئی لیکن جہنم وہ جگہ ہے کہ جہاں موت نہیں آئے گی لا مو تو فیا والا نہ پھر اس میں موت ہی آئے گی نہ وہ زندوں میں ہوں گے نہ مردوں میں ہوں گے بلکہ یہ ہے کہ وہ عذاب کی سختی مسلسل جھیلنی ہوگی وہ مم ہی عذاب الغلیز اور اس کے بعد یعنی عذاب کے اندر سختی ہوتی چلی جائے گی درجات بڑھتے چلے جائیں گے شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا وہ ہی عذاب الغلیز بہت سخت عذاب ہوگا مسل النزیز ہوئی ہو فی یوم آصف فی یوم آصف مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ اعمال ان کی نیکیاں ان کے اعمال اس رات کے مانند ہے کرماد اشتدت بھی ریح جس کو کہ ایک زوردار ہوا چلے کسی آندھی کے دن اور اس کو بکھیر دے یہ ایک بڑا اہم مضمون ہے قرآن مجید میں تین دفعہ آیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو مضمون ہے کہ گناہ جو ہے کبیرہ بھی ہے سمیرہ بھی ہے اور ایک جو صحیح طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ قبائل کا سے اجتناب کو پہلے پختہ کیا جائے محکم کیا جائے اس کے بعد یہ کہ سغائر کی طرف متوجہ کی توجہ ہو جائے توجہ کی جائے ایسا نہ ہو کہ قبائل کی طرف توجہ نہ اور سغائر کے بارے میں بڑی بحث و اور چھان بین اور اس کے بارے میں تحقیق و تفتیش اور لمبی چوڑی گفتگو ہے اور مناظرے ہو رہے ہو یہ گویا کہ پرورٹڈ جو نیٹر جو ہے جو مشق ہو جاتی ہے مذہبی لوگوں کی تو وہاں شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ سغائر کے بارے میں بہت حساس اور قبائل کے بارے میں ان کی حص جو ہے بالکل مردہ ہو جاتی ہے اسی طرح کا معاملہ یہ ہے دنیا میں کہ برے سے برا آدمی بھی کسی نہ کسی نیکی کا سہارا دیتا ہے اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے دل میں کچھ ہے اس کے ضمیر نام کی شے ہے یا وہ روح جو ہے کچھ سکتی ہے کچھ چیختی ہے چلاتی ہے تو ہر برے سے برے طبقے کے اندر آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی نیکی کا اہتمام ہوگا جسم فروش عورتیں ہیں وہ بھی کہیں کچھ نہ کچھ نیکی کا کچھ ثواب کے کن کے کام وہ تازیوں میں نظر آ جائیں گی یا یہ کہ وہ مزاروں کے اوپر جا کر دھمال کھیلیں گی وہ سمجھتی ہے کہ ہم بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے جیب کترے ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں یہ بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا کھاتا اپنا کھول کر رکھتے ہیں تاکہ یہ کہ دل کو تسلی رہے کہ ہم چاہے برے ہیں کچھ بھی ہیں یہ تو مجبوری ہے پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرحات کو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 اگر یہ شکل نہیں ہے تو پھر وہ نیکی نہیں ہے وہ تو در حقیقت نیکی کی ایک صورت ہے ایک دھوکہ ہے ایک فریب ہے اس اعتبار سے کہا جا رہا ایسے لوگ جو ہیں جب یہ آخرت میں آئیں گے تو انہیں تو یہ خیال ہوگا کہ ہم بڑے بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں ہم نے تو یتیم خانہ کھولا ہوا تھا ہم نے بیواؤں کے لیے یا اولڈ ہوم کھولے ہوئے تھے ہم نے بوڑھے لوگوں کے لیے بندوبست کیا تھا ہم نے یہ کیا تھا ہم نے ایک شفا خانہ کھولا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ لیکن وہاں جب یہ آئیں گے تو ان کی نیکیوں کے لیے تمثیل ہے کہ جس طرح وہ حباب منصورہ ہو جائیں گی تو تین جگہ قرآن میں یہ تمثیل آئی ہے جن میں سے پہلا مقام یہ ہے پھر سورہ نور کے اندر بھی آئے گا اور اس کے علاوہ شاہ سورہ فرقان کے اندر آئے گا مختلف مقامات پر ہے یہ تین مقام ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اس راہ کے مانند ہوگی ہوگی تو صحیح دکھائی تو جائے گی یہ تمہارے اعمال ہیں یہ تم نیکیاں کر کے لائے ہو لیکن ایک تیز دار ہوا چلے گی اور اس کو وہ خباب منصورہ کر دے گی وہ پوری کی پوری بکھر کر رہ جائے گی اس لیکی کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی اللہ کی میزان میں اس کا کوئی مدد نہیں سورہ نور میں اسے شراب سے تعبیر کیا ہے کا یا سب عام زمان کہ ایک پیاسا جو ہے اسے نظر آ رہا پانی ہے وہ جتر رہا ہے لیکن یہ کہ وہ پانی نہیں ہے بلکہ وہاں پر حسین وجد اللہ وفا حسابہ اللہ ولی الحساب تو یہ نیکیاں جو ہے ان کا تذکرہ ہے فصل الدین الن کفبربیم آمال لا مما یقین علاشے ان کو کوئی مقدرت حاصل نہیں ہے کوئی قوت حاصل نہیں ہے کوئی طاقت حاصل نہیں ہے ان چیزوں میں سے کسی پر بھی جو انہوں نے کمائی تھی وہ سمجھتے تھے ہم نے بڑے خطے بھرے ہوئے نیکیوں کے بڑے نیک کام کیے ہیں بڑے ثواب کے کام کیے ہیں خدمت خلق کے کام کیے ہیں فلاں کام کیے ہیں لیکن یہ کہ معلوم ہوگا کہ اس میں سے کوئی چیز ان کے کام آنے والی نہیں ہے البعید اور یہی ہے در حقیقت گمراہ ہو جانا اور بہت دور کا بھٹک جانا بہت دور کا علم اللہ خلق کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے ہے یشا یوز اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے گا سب کو ہلاک کر دے گا وہ یا بخلق جدید اور کسی نئی مخلوق کو پیدا کر دے گا اس کی خلاقی اس کی قدرت جو ہے اور اس کی قوت تخلیق جو ہے اس کی کریٹو ایکٹیویٹی اور اس کا کریٹو پوٹینشیل کہیں ختم نہیں ہو گیا ہے وہ ہمارے کا اللہ کے عزیز اور یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھاری بات نہیں ہے تم سب کو ہلاک کر دے اور کوئی نئی خلق پیدا کر دے مخلوق پیدا کر دے وہ برد اللہ جمی اور پھر وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب فقال و آفاع استكبروا تو کہیں گے وہ کمزور لوگ پشماندہ لوگ پیچھے چلنے والے لوگ جنہیں اپنے ان متکبرین سے اپنے سرداروں سے جنہوں نے استقبال کیا تھا ان سے کہیں گے انا کنہ نکم تبان دیکھیے ہم آپ لوگوں کے پیروکار تھے آپ کے پیچھے چلتے تھے آپ کی زندہ باد کے ہم نعرے لگاتے تھے آپ کے جھنڈے اٹھاتے تھے آپ ہم سے جو کہتے تھے ہم اس کو مزا لاتے تھے انا کنہ نکم تبان تو ہم تو تھے آپ کے تابع آپ کے پیروکار فعال من عذاب اللہ بن شے آج یہاں آپ اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی ہمارے لیے کمی کر سکتے ہیں کسی درجے میں بھی ہمارے کام آ سکتے ہیں پال اللہ حدا اللہ وہ کوڑا جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دیتے ہم خود گمراہ تھے ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا علینا جزینا صبرنا اب ہمارے حق میں برابر ہے ہم جزا فضا کریں بے قراری کریں روئیں چیخیں چلائیں یا صبر کریں مارانا من محیث اب ہمارے لیے کوئی خلاصی کی کوئی شکل نہیں گلو خلاصی کی کوئی صورت نہیں وقال شیطان اور شیطان کہے گا لما قوض اللہ مرجا فیصلہ ہو چکے گا اہل جنت کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ جنت کی طرف لے جایا جائے اور اہل جہنم کی اب لے جایا جائے گا جہنم کی طرف تو اب وہ شیطان صاحب فرمائیں گے کال شیطان لما قد ان اللہ وعدہ کو دیکھو لوگوں اللہ نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا وعد الحق اور وہ واقع وعدہ سچا تھا وہ واد تو کم اور میں نے تم سے وعدے کیے تھے فاخلفکم میں نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی میں ان وعدوں کو پورا نہیں کر سکا وہ ماں کا نبی علیہ کم سلطان لیکن میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا میں تم پر جبر نہیں کر سکتا تھا میں تمہیں زبردستی برائی کی طرف نہیں لا سکتا تھا یہ اختیار مجھے اللہ نے نہیں دیا تھا اللہ دعوت حکم یہ کہ میں نے تمہیں پکارا دعوت دی میں نے کہا اس راستے پر آؤ بے حیائی کو اختیار کرو فلاں کرو یہ کرو ویمن لم کی تحریک چلاؤ فلاں تحریک چلاؤ میں نے جو بھی کیا میں نے دعوت دی فسٹ تجب تم لی تم نے میری دعوت کو قبول کیا فلا تلومونی و لومو انفسکم تو اب مجھے ملامت نہ کرو ملامت کرو اپنے آپ کو کیونکہ میرے پاس اختیار تو کوئی نہیں تھا میں نے تمہیں ورگلایا میں نے تمہیں بری راستوں برے راستوں کی طرف دعوت دی لیکن قبول کرنے والے تم خود تھے اللہ تو کم فس تم لی تم نے میری دعوت قبول کی میرے پیچھے چلے فلا تلومونی ولوم انفسکم تو اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ ملامت کرو اپنے آپ کو ماں آنا بھی مسلم نہ میں اب تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں تمہاری تکلیف میں کوئی کمی کرا سکتا ہوں وہ ماں انتم مسرقی ہے نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو تم بھی مجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا انی کفر تو بیما تمونی من قبل میں کفر کر رہا ہوں اس کا جو تم نے مجھے شریک کر دیا تھا اللہ کے ساتھ اس سے پہلے یہ تم نے غلط کام کیا تھا تم نے تم نے اللہ کو مانا ہوتا اللہ کے وعدے پر اعتبار کرتے اللہ کی دعوت پر لبیک کہی ہوتی تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا میری بات مانی اللہ کی بات کو پیچھے ڈالا انی کفر تو بے معاشرت تمونی من قبل ان ظالمین الحم عذاب العلیم یقین ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے الدین عامل الصالحات جنات تجری نکات ننہار اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی خالدین فیحا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش ب رب اپنے رب کے حکم سے تحیت فیحا سلام ان کی گریٹنگز ہوں گی ایک دوسرے کو دعائیں دینی ہوں گی سلام کی شکل میں الم تر کئی فطر اب اللہ مثلاً کلیمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اسلحہ ثابت و فروحا کے سبا کیا تم نے غور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی کلمہ طیبہ سے عام طور پر تم مراد یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہے اس میں کوئی شک نہیں افضل ذکر لا الہ الا اللہ لیکن یہ کہ کلمہ طیب سے مراد ہر اچھی بات پاک بات خیر کی بات عمدہ بات جو بھی کلام طیب ہے جو بھی حق کی بات ہے جو بھی بلائی کی دعوت ہے اس کی مثال ہے ایک ایسے شجرۂ طیبہ کی ایک ایسے درخت کی ایک بہت عمدہ درخت ہے پھلدار درخت ہے اسلوحا ثابت اس کی جڑ جو ہے زمین میں جمی ہوئی ہے وہ فروحا سما اور اس کی شاخیں جو ہے اس کی ٹہنیاں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں بڑھ رہے بے تو اور یہ درخت ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے اپنے رب کے حکم سے آم کا درخت ہے فصل کا وقت ہے آم لگے ہوئے ہیں یا اور کسی چیز کا درخت ہے اس اس کے اندر کو کا پھل جو ہے وہ آ رہا ہے متواتر الناس اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے لال لہوں یا تدقت کروں تاکہ وہ اس سے نصیحت اخذ کرے کہ نیکی کا کوئی کلام ہو نیکی کی دعوت ہو نیکی کے لیے کوئی تحریک اٹھائی جائے کوئی بھی کام کیا جائے اس کی مثال اللہ کے ہاں اس طرح کی ہے جیسے ایک بہت ہی عمدہ درخت ہے اس کی جڑ بہت گہری ہے مضبوط ہے اسے مسلسل جو ہے مل رہی ہے زمین سے نمو مل رہی ہے اسے اس کے لیے خوراک آ رہی ہے اور اب وہ پھیلتا جا رہا ہے آسمان میں اس کا سلسلہ معلوم کہاں سے کہاں تک پہنچے گا آپ نے سیر کی دعوت دی کچھ لوگوں نے قبول کیا ان کے ذریعے سے وہ بات اور کہاں تک پہنچے گی ان سے آگے وہ اور کہاں تک پہنچے گی جہاں تک جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے کسی نیکی کا آغاز کیا اب وہ نیکی جب تک دنیا میں باقی رہے گی اس کے حساب میں بھی اس کا جو ہے جو ثواب درج ہوتا رہے گا اور جس نے کوئی بری شے کا آغاز کیا وہ غلط حرکت اور غلط کوئی رسم شروع کی جب تک وہ باقی رہے گی دنیا میں تو اس کے جو بھی لوگ اس سے گناہ کمائیں گے تو اس کا اس کا گناہ اس کے حساب میں درج ہوتا رہے گا اس کے برعکس مسل و کل متن خبی ستن رت ان خبی ستن ایک درخت ہوتا ہے جھاڑ جھکار ٹائپ وہ درخت نہیں ہوتا جھاڑیاں سی ہوتی ہیں مثال گندی بات کی ایسے ہے گندی بات ہو بری بات ہو کل متن خبی ستن سطن کشہ خبی ستن وہ ایک ایسے درخت کے مانند ہے من فوق جسے زمین کے اوپر اسے اکھاڑ لیا جائے جڑیں گہری نہیں ہوتی زمین کے اندر پھیلی ہوئی تو ہے نظر بہت آ رہی ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے کوئی ہمت نہیں ہے من قرار اور اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے زمین کے اوپر جیسے چاہے اکھاڑ لیجیے کسی درخت کو اکھاڑنا جو ہے وہ آسان کام نہیں لیکن یہ ایسے جو ہے جھاڑ جھنکار اس کو اکھاڑنا آسان ہے وہ اب اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پھیل تو جاتی ہیں یہ بری باتیں بھی پھیل جاتی ہیں اور عام ہو جاتی ہیں لوگوں کے اندر اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کثرت الخبیص جو ہے وہ بھانے لگتی ہے نگاہ کو کیونکہ زیادہ ہوتی ہے وہ خباصت جو ہے اس کی اس میں اس کی کثرت جو ہے وہ اس کو لوگوں کے لیے مزین کر دیتی ہے دولت ہے چاہے حرام سے کمائی گئی ہے خبیص دولت ہے لیکن اس دولت کی چمک دمک جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کر رہی ہے لیکن اس کے لیے دباؤ نہیں ہے اس کی وجہ سے کوئی اطمینان اور سکون آدمی کو نہیں مل سکے گا یو سب تم راہ الزین بالقول ثابت فی الحیات دنیا اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے جما دیتا ہے اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان یہ یقین ہو تو دنیا کے اندر بھی وہ شخص جمع ہوا ہوگا اس کی استقامت اس کا صبر اس کا حوصلہ اس کے اندر جو بھی بہم کام کرنے کی صلاحیت ہوگی اللہ تعالیٰ جمع دیتا ہے اہل ایمان کو بال قول ثابت یہی قول ثابت ہے اللہ پر آخرت پر رسول پر ایمان پھر حیات دنیا و فل آخرہ اور پھر اسی کا ظہور آخرت میں ہوگا اسی طرح انہیں سوات آخرت میں جنت میں نصیب ہوگا وہ یز اللہ ظالمین اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بچلا دیتا ہے گمراہ کر دیتا ہے وہ یفر اللہ شاہ اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے الم نعمت اللہ کفرن بدلعمت اللّہ دار البوار کیا تم نے دیکھا نہیں غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر سے اللہ نے انہیں ہدایت دی اللہ نے نعمت دی انہوں نے ہدایت ہاتھ سے دی اور ضلالت خرید لی کفر اختیار کر دیا اللہ نے رسول بھیجا اتنا بڑا انعام کیا اس پر اپنی کتاب نازی کی اور یہ بدبخت اس کا کفر کر رہے ہیں اللہ کے اس انعام سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں وہ آلو قوم ہوں دار البوار اور انہوں نے اپنی قوم کو لا اتارا تباہی کے گھر میں جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کا جلوس لے کر آئے گا اور سب سے آگے آگے وہ چلتا ہوا ہوگا اور سب کو لا کر جہنم کے گھاٹ پر آ کے اتار دے گا اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہے لیڈر لوگ وہ غلط راستوں پر چلتے ہیں اور اپنے اپنے عوام کو اپنے متبعین کو وہ لے جا کر جو ہے وہ ہلاکت کے گھر پہ جا اتارتے ہیں جہنما وہ دار البوار تباہی کا گھر کیا ہے جہنم ہے یسلو نہا جس میں وہ داخل ہوں گے وہ بیس القرار اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے جائے قرار ہونے کے اعتبار سے اللہ انداز اور انہوں نے اللہ کے مقابل ٹھہرا دیے ہیں تاکہ وہ گبراہ کریں انہیں اللہ کے راستے سے یعنی یہ جو ند کا لفظ ہے اندازہ یہ سورہ بکرا کے تیسرے رقو میں بھی آیا تھا بلا اللہ انداز تم تو کہتے ہیں مد مقابل کو اور اس میں اس حد تک باریک نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب نے ایسے ہی اپنی بغیر یعنی یہ نہیں تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر حضور کو برابر کرنا چاہا اللہ کے لیکن ایک محاورے کے انداز میں کہہ دیا ماشاء اللہ و ما شیتا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں آپ نے فرمایا جال تنی دلہ دل کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا مشیت صرف اسی کی ہے ہاں اس کی مشیت کے تحت کوئی میری خواہش پوری کر دے اللہ تعالیٰ لیکن اس کی مشیت سے ہوگا یہ اس کا ہے کسی اور کا اختیار نہیں ہے تو جن لوگوں نے اللہ کے لیے انداز مقرر کر دیے ہیں ضد اور ند مد مقابل یہ یز البی لی تاکہ بہکائیں لوگوں کو اس کے راستے سے یہ جھوٹے معبودوں کا انہوں نے ڈھونگ لچایا ہے تاکہ اللہ کی بندگی سے ان کو بچلا سکے کل توقع کہیے اچھا رہ لو بس لو ساز و سامان سے فائدہ اٹھا لو دنیا کی زندگی میں جو مزے اڑانے ہیں اڑالو فصیر کو مل اندار پھر تمہارا جو ہے لوٹنا وہ تو آگ ہی کی طرف ہے جانا ہے تمہیں آگ کے اندر کل عباد الدین آمنو یہ کوئی مسلح تھا کہیے میرے ان بندوں سے اب دیکھیے یہاں نوٹ کیجیے کل عباد الدین آمنو یا یو آمنو نہیں آیا براہ راست کتاب مکی صورتوں میں میں نے کہا ہے شاز سورہ حج میں ایک جگہ ہے لیکن یہ کہ اس کے بارے میں کیونکہ اختلاف ہے کہ وہ سورت مکی ہے کہ مدنی ہے وہ علیحدہ ہے اس کو جب ہم غور کریں گے پورے مکی قرآن میں یا الزین آمن اصطلاح یہ خطاب نہیں ملے گا آپ حالانکہ اب یہاں کل عبادی اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہے یائی الزین آمنوں کے بجائے اب یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے جو بات میری سمجھ میں آئی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ یہ یائی الزین آمن امت کے لیے خطاب ہے اور امت کی حیثیت جو بنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی وہ ہوئی ہے مدینے میں آ کر جبکہ ایک امت کی شکل انہوں نے اختیار کی اور تحویل قبلہ کے ذریعے سے یہ وہ ایک مستقل امت ہونا ان کا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اور یہ کہ اس مقام سے جس پر کہ یہود فائز رہے دو ہزار برس اب ان کو وہاں سے معذور کر کے اب اس امت کو وہاں پر نشٹ کیا جا رہا ہے اس کے بعد سے یا من الزین امن اور اس میں اہل ایمان بھی اور منافق بھی جو بھی اسلام کا دعویٰ کرے وہ اسی خطاب کے تحت آ جائیں گے کل ایبان الزین اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں یقین الصلاۃ وہ نماز قائم رکھے وہ ان سکون کوئی مار ہوں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہے سرم و علامیتن کھلے بھی اور چھپے بھی اعلانیہ بھی اور مخفی طور پر بھی من قبل یا یوم سے پہلے پہلے کہ وہ دن لا فی ہے ولا خلال کہ جس میں نہ کوئی بے ہوگی نہ کوئی لین دین سودا خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی یہ آج بہت قریب ہے وہ جو آئے سورہ بکرا میں آج ان سے پہلے ہے یا انفقوا رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا ولا کو ولا شفا وہاں تیسری شے کی اور کیٹیگوری کی نفی ہے وہ دن کے جس میں نہ کوئی بیع ہوگی نہ کوئی دوستی ہوگی اور نہ ہی کوئی شفاعت ہوگی اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء اللہ ہی ہے وہ جس نے کہ پیدا کی آسمان اور زمین اور اتارا آسمان سے پانی بہی جب الثمرات میں لکم اور پھر نکالا اس کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے میووں کی شکل میں تمہارے لیے رزق بس فخر القم القمل پھول تجریہ پھر باہر میں امرے اور مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو کہ وہ چلے سمندر میں دریا میں اس کے حکم سے بس فخر القم انہار اور اس نے مسخر کر دیے تمہارے لیے دریا اور نہریں اور چشمے بس فخر القم الشمس اور قبر دائے بین اور تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں سورج کو بھی مسخر کر دیا چاند کو بھی کہ وہ ایک دستور کے مطابق برابر چل رہے ہیں مسلسل چل رہے ہیں سفر رقم اللہ اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو اب یہ تمام چیزیں جو ہے اس کا اس لیے بنوائی جا رہی ہیں کہ یہ تمام جو قواعد طبیعہ ہیں یا اجرام فلکیاں ہیں ان سب کو اس کام میں اللہ نے لگا رکھا ہے کہ جس سے اس دنیا کے اندر جو حیات ہے اس کے تمام لوازم اور اس کی ضروریات پورے ہو رہے ہیں اور اس حیات کے اندر چوٹی کی حیات انسان کی ہے تو گویا کہ یہ ساری بساط ہم نے تمہارے لیے بچھائی ہے جیسے سورہ بکرا کے تیسرے رکو میں بھی آیا تھا خلق القوم جمیا تمہارے لیے بنایا ہم نے زمین میں جو کچھ بھی ہے اور زمین کی بساط بچھانے کے لیے ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو بھی جس کو وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا تو وہ اس دھماکے کے بعد سے جو ساری گیلیکسیز بنی ہے یہ سب آخر کار اس زمین کی تصویر اور زمین میں پھر حیات اور حیات کی بلند ترین شکل حیات انسانی تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مسقر کی گئی تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں لگی ہوئی ہیں وہ آتا ملک ماسال تم ہو اور اس نے تمہیں دی ہے وہ تمام چیزیں جو تم اس سے مانگتے ہو مانگتے ہو یا تم نے مانگی ہے اب اس میں بھی ایک ہے شعوری طور پر مانگنا مجھے پیاس لگی ہے میں نے پانی مانگا لیکن نہ معلوم کتنی چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے ہمیں تو اب پتہ چلتا ہے اس چیز کے اندر فلاں وائٹمن بھی ہیں اور یہ بہت ضروری تھا ہمارے لیے ہمیں کیا پتا وہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کر رکھی تھی وہ ساری چیزیں ہمارے کام آ رہی تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ سارا بھی جو ضروریات ہیں ہماری اس کو فراہم کیا ہوا تھا یہ تو ہم جو ہے بڑی اپنی جو تیر مار رہے ہیں وہ یہ کہ ہمیں ہم پر کھلتا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہماری کیا کیا ضرورتیں کس کس طور سے پوری کی ہے اور کتنی لانگ چینز ہیں وہ کاز اینڈ افیکٹ کی کتنی لمبی لمبی چینز ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری یہ ساری ضروریات پوری کر رہا ہے جن کا ہمیں شعور بھی نہیں تو تم نے چاہے مانگا ہے شعوری طور پر اور چاہے مانگا ہے اپنے وجود میں اپنے وجود کی حیثیت سے سائی بن کر تم نے ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ سے گویا کہ سوال کیا ہے وہ ان تعدو نعمت اللہ تو سوہا اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو ایسا نہیں کر سکو گے تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم گن سکو ان انسان ظلم یقیناً انسان جو ہے بڑا ہی ظالم نا انصاف اور بہت ہی ناشکرا ہے کفار یہ کفار نہیں ہے کافر کی جمع نہیں ہے فعال کے وجہ پر کفار بہت ناشکرا مبالغے کا سینا واسط ابراہیم اور رب جلحاظ البلد آمینا یہ سورہ بقرہ کا جو رکوع تھا پندرہواں اس سے ملتا جلتا یہ مضمون آ رہا ہے اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے اے میرے رب اس گھر کو اس شہر کو مکے کو بلدن آ البلد آمنا آ اس کو بنا دے امن کی جگہ و جنوبنی و بنی یا نام ادل اسلام اور بچائے رکھ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کہ ہم بتوں کی پرستش کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ جو بھی گمراہی رہی تھی جیسا کہ میں نے عرض کیا پری ابراہمک جتنی تاریخ ہمارے سامنے بیان ہوئی ہے حضرت ابراہیم سے پہلے کی تو گمراہی ایک ہی تھی اور وہ شرک تھا بت پرستی تھی قوم لوح کی بھی وہی تھی قوم حود کی قوم صالح کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی بت پرستی تھی انہوں نے بتوں کو توڑا ہے بہت بڑا بت خانہ تھا پھر وہ ستاروں کو بھی پوچھتے تھے پھر ان کے ہاں وہ سیاسی شرک بھی تھا کہ نمرود جو ہے وہ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے اختیار مطلق حاصل ہے جس چیز کو چاہوں میں حکم دوں جس چیز کو جائز چاہوں کروں اور جس چیز کو چاہوں ممنوع قرار دے دوں تو اس میں فرمایا وہ اس قال ابراہیم اور رب بھی بلد عام نا رب ہمارے رب میرے اس شہر کو تو ایک امن والا گھر شہر بنا دے وجنوبنی وہ بنی یا اور میری مجھے اور میری نسل کو جس کو میں یہاں آباد کر رہا ہوں اس سے بچائے رکھ کے ہم بتوں کی پرستش کریں رب ان پروردگار ان بتوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو انسانوں کی عظیم اکثریت کو گمراہ کیا ہے فمن طبعنی علی بنی تو جو کوئی میری پیروی کرے میں نے شرک سے اجتناب کیا میں نے تمام ہر نو کے شرک سے میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اب جو لوگ اسی طرح میرے راستے پر چلے اسی طرح شرک سے دور رہے توحید کے راستے پر گامزن رہے تو وہ تو میرے ہیں ہی مجھ میں سے ہیں ان کے ساتھ تو تیرا وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا لیکن وہ من آسانی جو میری نافرمانی کرے غلط راستے پر چلے کا غفور الرحیم تو تو غفور الرحیم ہے اب یہ بھی سمجھیے کہ اپیل کی شکل میں ہے کہ گناہ گاروں کے لیے بھی حضرت اب ابراہیم عباہ الحلیم منیب یہ الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں بہت ہی یعنی نرم دل بہت شفیق بہت رعوف اور یہی وہ انداز ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا یا کریں گے وہ قیامت کے دن ان تو عظیم ہوں نہ ہوں میں باد بھائی تقسیم نہ ہوں پن نہ تونشین قدیر اگر تم انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں جس طرح چاہے عذاب دے تیرا اختیار مطلق ہے لیکن اگر تم معاف کر دے تو تو بہرحال تیرے اس اختیار کے اوپر بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو اعتراض کر سکے تجھے ہر شے کی قدرت اور اختیار حاصل ہے تو یہاں بھی وہی انداز ہے ممن ہمارے میں نے اب یہاں ربنا آ گیا ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی شامل ہو گئے ابھی تک اس میں رب رب چل رہا تھا ربنا انی اسکل تو من ضروریتی میں نے اپنی اولاد اپنی نسل کی ایک شاخ کو من ضروریتی اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے بے واد غیر زی اس وادی غیر زی میں جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا کوئی نباتات نہیں ہے کوئی درخت نہیں ہے کچھ نہیں ہے بالکل ایک بنجر علاقہ ہے کوئی پیداوار نہیں ان دا بیت کل محرم تیرے پاک گھر کے پاس تیرے محترم گھر کے پاس جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا بات صحیح یہی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے البتہ یہ کہ امتداد زمانہ سے یہ گر چکا تھا اور کچھ سیلاب کی وجہ سے ساری ساری بہہ گئی تھی اس کی دیواریں صرف یہ کہ کہیں اس کی جو بنیادیں تھیں وہ باقی تھیں جن کی یہ تعبیر کی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بھائی غیرفا ابراہیم القواعد ابل البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انت السميع العليم تو تیرے اس محرم اور محترم گھر کے پاس میں نے لا کر اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے بنا لے یقین اسطلاح اس لیے کیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں فج الف الناس سے تحوی الہی تو اللہ اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے لوگ آئیں ان کے پاس اور ان کے ان کے کوئی حدیے پیش کریں اور ان کے ذریعے سے ان کو جو ہے رزق کا بندوبست پیش ہو جائے تحوی تحویل تو تو اب کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ مائل ہو جائے ان کی طرف بر من میں اور ان کو رزق بہم پہنچا میووں کا لال لہم لشکرون تاکہ وہ شکر کر انک رب کا تالا وما و اے اللہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ کہ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ کہ ہم ظاہر کرتے ہیں اور اللہ پر تو کوئی شے بھی مخفی نہیں رہ سکتی نہ آسمان میں نہ زمین میں الحمد للہ وحب علی القبر اسماعیل او صاحب کل شکر کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عطا فرمائے اس بڑھاپے کے رغم اتنی بڑی عمر میں ستاسی برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے الل کے اسماعیل اور پھر ان کے کئی سال کے بعد حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی الحمد للہ کے و اسماعیل اب اسحاق مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے ان ربی الدعا یقیناً میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے رب جالنی مقیم نہیں پروردگار مجھے بھی قائم کر دے نماز کے اوپر مجھے بنا دے نماز کا قائم کرنے والا یعنی مجھے توفیق دے کہ نماز کا پوری طور سے قائم رکھوں تو امین ضروریت ہی اور میری نسل میں سے بھی میری اولاد میں سے بھی جو نماز کے قائم کرنے والے ہوں رب بنا و تقبل دعا اور اے رب ہمارے اس دعا کو شرف قبول عطا رب بنا فرلی پرور دے مجھے ولے والدیا اور میرے والدین کو ولی مومنینا اور سب ایمان والوں کو یوم یقوم الحساب جس دن کے وہ حساب قائم ہو تحسبن اللہ غافل نما یا ملو اور تم ہر نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے اس سے کہ جو یہ ظالم کر رہے ہیں انما یو یہ تو اللہ تعالیٰ مؤخر کر رہا ہے انہیں ان کی رسی ڈھیلی کر رہا ہے رسی دراز کر رہا ہے بہلت دے رہا ہے انما یوخر ہوں گے اس دن کے لیے تشخص و فیل افسار جس دن کے نگاہیں پتھرا جائیں گے محتعین عید امکن عید وہ دوڑتے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے اوپر گلے ہوئے ہوں گے ان کے سر لا یا تد و الہم طرف ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی جیسے نظریں پتھرا جاتی ہیں کسی ایک ہی جگہ پر خوف جب کیفیت ہوتی ہے خوف کی تو نگاہ کسی ایک جگہ پر جم کر رہ جاتی ہے اس سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتی وہ افواظ افید ہوا اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے یہ میدان حشر کا نقشہ ہے اس میدان حشر میں جو لوگوں کا حال ہوگا وہ یہ ہے محتعین عیم لوٹتے ہوئے ہوں گے روس اپنے سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہوں گے شاید کے اوپر سے کوئی کڑک ہو کوئی اور اس طرح کی آوازیں ہوں نہ طرف ہوں ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی وہ افیدت ہم ہوا ان کے دل ہوا ہوں گے وہ انضر الناس اور اے نبی خبردار کر دیجئے لوگوں کو یوم یاتی عذاب کہ جس دن وہ عذاب آئے گا ان پر فیقول الزین ظلم تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی ربنا اخرنا الى اجل قریب پروردگار ہمیں ذرا مؤخر کر دے کچھ تھوڑی سی مہلت دے دے اس وقت کو ذرا ٹال دے اس گھڑی کو ذرا مؤخر کر دے نجب دعوت کا ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے لبیک کہیں گے ہم تیری دعوت کو پر لبیک کہیں گے ورنہ طب رسول اور رسولوں کی پیروی کریں گے اولم تکون اکثر تو تو کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو قسمیں کھایا کرتے تھے من قبل پہلے ماں لکم من زوال کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے ہماری حکمت حکومت ہماری سطوت ہماری طاقت ہمارا دبدبا ہمارا یہ ساز و سامان ہماری یہ جائیدادیں ہماری یہ شان و شوقت اسے کہاں سے زوال آ جائے گا اولم تکون اکثر تم تو قسمیں کھایا کرتے تھے من قبل پہلے اکم من زوال تمہیں کبھی زوال آئے گا ہی نہیں پر سکن تم فی مساکل نذین غلب اور تم رہے انہی لوگوں کی انہی قوموں کے مسکنوں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا انفسا ہوں اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آخر یہ جو علاقے تھے اس میں قوم عاد آباد تھی کہیں قوم سمود آباد تھی کہیں یہ قوم مدین آباد تھی کہیں یہ اور وہ لوگ شہر تھے جن میں کہ حضرت لوت کو بھیجا گیا وغیرہ وغیرہ تو تم رہے انہیں بستیوں میں جن لوگوں کی کہ جن لوگوں نے ظلم کیا اپنے اوپر وہ تبیعہ نہ رکھوں کیسا پالنا بھی اور تمہیں اچھی طرح تم پر واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا ان کا ان کے ساتھ ہمارا کیا انجام ہوا ان کا وہ دربنا لقب المسال اور ہم نے تمہارے لیے امسال بھی اور مثالیں بھی بیان کر دی تھیں ان کے حالات واقعات پوری طرح کھول کر سنا دیے تھے پر ذکر ہوں بے ایام اللہ جو الفاظ آ چکے ہیں اللہ کے دلوں کے حوالے سے کوئی نصیحت کیجیے وہ قدم کروں مکر ہوں اور انہوں نے اپنی سی چالیں چلی تھی جیسے تم چالیں چل رہے ہو قریش تو انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں چالیں چلی نوح کے قوم نوح کے سرداروں نے اور قوم آپ کے سرداروں نے اور قوم سمود کے سرداروں نے چالیں چلی تھی قوم شعیب کے سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی تمہیں تمہیں سنا دیا گیا ہے کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تمہارا پناہ تو ہم کبھی کا تمہیں رجم کر چکے ہوتے یہی بات آج تم نے محمد سے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کون سی کوئی نئی بات ہے جو تم نے کہی ہے وہ مکر مکر ہوں اللہ ہوں اور اللہ ہی کے ہاتھ میں قبضہ قدرت میں ان کی کل چال ہے جو چالیں بھی وہ چلتے ہیں اللہ تو احاطہ کیے ہوئے کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکتی اس کی مرضی اور اس کے علم کے بغیر وہ امکان مکر ہوں تدال امین الجمال اور واقع یہ کہ ان کا مکر ایسا نہیں ہے کہ اسے پہاڑ ٹل جائیں اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے ان کے مکر سے ان کی چال سے ان کی سازش سے ان کی ریشہ دوانیوں سے اللہ تعالیٰ کی کوئی چال جو ہے اللہ کی جو مشیت ہے اس میں سر منہ فرق نہیں آ سکتا پہاڑ نہیں ٹل سکتے فلا تحسبن اللہ فواد ہی رسولہ تو ہر جز مت سمجھنا کہ اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا یہاں دیکھ رہے ہیں کہ رسول کے بجائے رسول جمع کا آ رہا ہے سارا کہ یہی داستان دہرائی گئی ہے ہر مرتبہ اور رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہ مستقل وعدہ رہا ہے کہ بالآخر آخر مدد تمہاری ہوگی قتم اللہ ہو و رسولی اللہ نے طے کیا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے یہ تو اللہ نے طے کیا ہوا البتہ درمیان میں پوچھ گچھ آئے گی تکلیفیں آئیں گی آزمائشیں ہوں گی اور وہ سارے معاملات ام حسب تم ان تد خل جنت علما یات کم مسل النزین خلو من قبل کم مسم الباسا حتہ یقل رسول ولدین آمن آہ متا رسول اللہ علا رسول اللہ قریب اسی طرح کا معاملہ جو ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ یہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ پختہ یہی ہے بالآخر فتح جو ہے وہ اللہ اپنے رسولوں کو دے گا کامیاب وہ ہوں گے ان کی قومیں جنہوں نے ان کو جھٹلایا ان کی نگاہوں کے سامنے ہلاک ہوئی اور ان کا انجام جو ہے جو بھی ہوا وہ ہم تمہیں بتا چکے ہیں ان اللہ عزیز الانتقام انتقام یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا ہے یوم تبدل غیر جس دن کے زمین بدل کر کر دی جائے گی کچھ اور یہ جو قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے اس کا میں نے پہلے سے ہلکا اشارہ کیا ہے بعض مواقع پر زمین یہی ہوگی لیکن اس کو کھینچا جائے گا دکھ کٹل دکا کوٹ کوٹ کر کوٹ کوٹ کر اور کھینچ کر ویژن اردو مدت زمین کو کھینچا جائے گا یہی زمین جو ہے اس کو کھینچ دیا جائے گا اور اس کو بہت وسیع کر دیا جائے گا اور پھر اسی کے اندر سے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اللہ عالم جو اس کے اندر لاوا موجود ہے اب بھی موجود ہے وہی ظاہر ہو جائے گا اور وہ دہنم ہو یہ جو کچھ بھی قصہ زمین ہے برسر زمین ہوگا تو کوئی تغیر و تبدل آ جائے گا اس نظام سماوی و عرضی کے اندر یوم تبدل الارض غیر الارض جس دن کے ہم بدل دیں گے اس زمین کو اس زمین کے سوا کچھ اور کچھ اور شکل ہو جائے اس کی ہوگی زمین وہی لیکن اس کی صورت یہ نہیں ہوگی بس سماوات اسی طرح آسمانوں کے نظام کے اندر بھی تغیر و تبدل ہو جائے گا جیسا کہ ہم نے دیکھا وہ میرا شمس و قمر سورہ قیام میں آیا ہے چاند اور سورج یکجا ہو جائیں گے یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے ایک کتاب حال ہی میں چند سال ہوئے لکھی ہے ایک صاحب نے جو کہ ہیں the the mechanics of doomsday اس پر میرا پیشنس بھی ہے تو اس میں بات چیزیں ایسی آئی پہلے جس کی طرف توجہ نہیں ہوئی ہے لیکن بعد انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ قابل غور ضرور ہے کہ اصل میں اس کائنات کے اندر کسی گلیکسی کی یا کسی ایک حصے کی موت واقع ہو جاتی ہے پھر کسی اور حصے کے اندر اس کی زندگی کا ظہور ہو جاتا ہے تو یہ جو قیامت ہماری دنیا کی آنی ہے تو اس کو اس سے نہ سمجھا جائے کہ کل کائنات ختم ہو جائے گی اس دن نہیں اس ہمارے حصے کے اندر جو بھی ہمارا ہے سولر سسٹم ہے جس کا کہ ایک فرد جو زمین بھی ہے اس کا نظام بدل جائے گا تلپٹ ہو جائے گا اس کا نظام تبدیل ہو کر زمین کی شکل بھی کچھ اور ہو جائے گی اور اس کا جو یہاں کا نظام ہے فلکی اس کے اندر بھی تبدیلی ہو جائے گی یوم و غیر برض اللہ القحار اور پھر یہ ظاہر ہو جائیں گے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو الواحد ہے القحار ہے اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے بجا رب کمل ملک کو صفا دکتن ارب دکن و جا رب کمل ملک کو سفن صفا اللہ تعالیٰ بھی آئے گا اجلال فرمائے گا کیسے فرمائے گا ہم نہیں جانتے کیا اس کی شکل ہوگی ہم نہیں جانتے اللہ کے ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے اللہ کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے اللہ کی کرسی ہے اس کی کیا حقیقت ہے ہم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں آج سبائے دنیا تک نزول ہر شب کو ہوتا ہے اللہ کا ہمارا ایمان ہے اس پر لیکن کیسے ہوتا ہے یہ ہم نہیں جانتے اسی طرح اللہ زمین پر آئے گا نزول فرمائے گا اور اس وقت کیسے آئے گا ہم نہیں جانتے اس وقت البتہ شاید حقیقت ہم پر منکشف ہو جائے گی تو اللہ آئے گا وجا رب کا ولبلا یوم بے جہنم اور جہنم بھی نکال کر باہر کھڑی کر دی جائے گی یوم غیر الواحد یوم مقررین واترمین مقرر اور تم دیکھو گے مجرموں کو اس روز کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے باہم زنجیروں کے اندر سرابیل ہوں گے ان ان کے کرتے ہوں گے گندھک کے جو ان کو کھا رہی ہوگی ان کے جسموں کو وہ تقشا وجوہ اور ڈھانکے لے رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ لیجی اللہ کل نفس ما کا سبق تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے ہر زی نفس کو ہر جان کو جو بھی کچھ اس نے کمایا ان اللہ سریع الحساب یقین اللہ تعالیٰ اللہ کو حساب دینے میں دیر نہیں لگے گی ہاضا بلاغ الناس ولیون ضروری یہ ہے لوگوں کے لیے پہنچا دینا ابلاغ بلاغ تبلیغ یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے پہنچانے کی ذمہ داری محمد پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کے بعد محمد کی امت پر ہے اللہ صاحب صلاح وسلام کہ اللہ کے رسول نے پہنچا دیا انہیں اب ان کے ذمے ہے تمام انسانوں کو پہنچانا ہادہ بلاغ الناس تو یون ضرور ہی یہ پہنچا دینا لوگوں کو اور یہ کہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں اس قرآن کے ذریعے سے بے ہی اس کے ذریعے سے یہ سورہ نام کی آج بھی یاد کر لیجئے یہ اوہی علیہ حاضر قرآن ان بے بہی ومن بلغ یہ قرآن میری جانب وہی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں بھی اس کے ذریعے سے اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے والے انما ہوا واحد اور تاکہ وہ یہ جان لے کہ وہ تو اللہ ایک ہی ہے واحد اکیلا بلے یزکر اول الباب اور تاکہ جو ہوش مند اور عقل والے لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت اخذ کرے صدق اللہ العظیم یہاں یہ سورہ ابراہیم بھی ختم ہوئی بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی ویا کم بلایات کی الحکیم